اور وہی ہے جس نے اسمانوہے اور زمے کو چھ دن میں بنا اور اس کا اشپان پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو ناؤ مگر کھلا جادو